میں تو یہ چاہتا ہوں کہ انجام کار تم اپنے اور میرے دونوں کے گناہ میں پکڑے جاؤ اور دو زخیوں میں شامل ہو اور یہی ظالموں کی سزا ہے